بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں او آر آپریشنس ریسرچ یا آپریشنل ریسرچ یہ بڑا اہم اور دلچسپ مضمون ہے یہ بڑا اہم اور دلچسپ کورس ہے آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں اور یہ کورس ہے virtual university government of Pakistan کا ٹھیک ہے ہم نے کتنے لیکچرز کر لیے ہیں نان لیکچرز مکمل کر لیے ہیں آج لیکچر نمبر ٹین ہے نمبر ٹین سے کچھ ذرا ڈفرینٹ سا پرسیپشن ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن آج کا لیکچر بڑا اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو پرانا سیگمنٹ تھا وہ آج ہم مکمل کریں گے اور انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے جی جیسے میں نے بتایا کہ دس نمبر ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن لیکچر نمبر ٹین بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے ویسے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ برٹش پرائم منسٹر کا جو گھر ہے اس وہ کہاں پر ہے ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ وہ بھی نمبر دس ہے ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ بہت امپورٹنٹ اور اہم ریسیڈینس ہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے کس کا برٹش پرائم منسٹر کا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ٹین جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ کی جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں پرٹ کی کریٹیکل پاتھ میتھڈ پہ ہم نے پانچ چھ لیکچرس مکمل کیے ہیں جس میں مختلف چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ نیٹ ورک کیسے ڈرا کرتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ ورک کے اندر ٹائمس کیسے معلوم کرتے ہیں فلورس کیسے معلوم کرتے ہیں اور فائنلی ہم نے کہا آپ کو کریٹیکل پاتھ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کریٹیکل پاتھ پہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جس کی ڈیوریشن بڑی فکس ہی ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی فلوٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب فلوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سلیک نہیں ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے ان کو اسی طریقے سے کرنا ہوگا اور کمپلیٹ کرنا ہوگا اگر کریٹیکل پاتھ پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ڈیلے ہو جائے گی تو آپ کیا ہوگا آپ کا جو پروجیکٹ ڈیوریشن ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی جب جب پروجیکٹ ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو آپ کے لیے کافی سارے پرابلمس آئیں گے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج ایک نیا ٹاپک جو لاسٹ ٹائم تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا بہت دفعہ ہم نے اس پہ بات چیت کی ہے پرٹ کے بارے میں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس کیا چیز ہے جسے کہتے ہیں پلاننگ یا programming evaluation and review techniques میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ کہاں سے آیا تھا یہ جناب یو ایس کے اندر یو ایس ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں جب وہ ایک میزائل بنا رہے تھے پولارائز میزائل جو کہ سب میرین سے شوٹ کرنا تھا وہ ایک نیا طرح کا میزائل ڈیولپ کر رہے تھے اس کے اندر آر این ڈی کر رہے تھے تو یہ ٹیکنیکس وہاں پہ ڈیولپ ہوئی تھی یہ کیسے ڈیولپ ہوئی تھی کیوں ڈیولپ ہوئی تھی اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آج کا لیکچر اسی کے بارے میں ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج ہم اس سیگمنٹ کو مکمل کر لیں گے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس وہی ایک سمپل سا نیٹورک ہے اس نیٹورک کے اندر ہمارے پاس پانچ نوڈس ہیں اور کچھ آرکس ہیں اگر آپ آرکس گننا چاہیں تو گن لیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ آرکس ہیں ٹھیک ہے پانچ نوٹس ہیں اور چھ آرکس ہیں یہ ایک نوٹ بڑا یہ بڑا سمپل سا نیٹ ورک ہے اس کے اندر آپ کو ڈیوریشن دی ہوئی ہے اور آپ کیا کریں گے فوراً immediately earliest start time latest start time earliest finish time latest finish time آپ کیلکولیٹ کر لیں گے اس کے فوراً بعد ٹوٹل فلوٹ فری فلوٹ اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے جب یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ آ جائے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر آپ دیکھیں ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو کی ڈیوریشن جو ہے وہ 20 یا 20 ڈیز ہے اب یہ تو ہم نے بڑے کانفیڈینس کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ دیا کہ 20 ڈیز کے اندر یہ ایکٹیویٹی مکمل ہو جائے گی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی آپ جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں کبھی آپ دیر میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ کسی وقت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو جلدی کام کرتے ہیں کسی وقت اچھے موڈ میں نہیں ہوتے تو زیادہ دیر لگاتے ہیں اب یہ تو آپ کے اپنے موڈ کی بات ہوتی ہے بازی چیزیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں بازے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں یہ آپ کی جو ڈیوریشن ہے یہ 20 ڈیز بھی ہو سکتی ہے 6 ڈیز بھی ہو سکتی ہے یا 26 سکس ڈیز بھی ہو سکتی ہے یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑے سے آپ کو بتایا تھے ابھی ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ انالائز کرتے ہیں کہ اگر تو یہ بالکل شیورٹی کے ساتھ اتنے ہی دن میں یہ کام ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیٹ نیٹورک ہے اس کو ہم کریٹیکل پاتھ میتھڈ سے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی چانس کی بات آ جائے کوئی پرابلمٹی کی بات آ جائے یا جس کے اندر آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو آپ خالی بیس کر رہے ہوں یا ڈپینڈنٹ ہو کسی چانس کے اوپر یا کسی اور کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم شیور نہیں ہیں پرابلسٹک کی بات کرتے ہیں پرابلٹی کی آپ بات کرتے ہیں آپ چانس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ہم پرڈ کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں یعنی programme evaluation and review techniques اس میں کیا چیز ہوتی ہیں جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ تین چار چیزیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس جو را مٹیریل ہے وہ ٹائم پہ نہیں آ رہا کہیں سے مطلب جس جگہ سے وہ آپ منگا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ پرابلم آ گئی ہے اس فیکٹری کے اندر کوئی مسئلے مسائل آ گئے ہیں یا کسی جگہ سے سپلائی آ رہی ہے تو ٹرانسپورٹیشن میں پرابلم آ گئی ہے یا کچھ ورکرس کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے یا ہو سکتا ہے کہ جس ٹرانسپورٹیشن میں آپ نے لے کے آنا ہے جس ٹرانسپورٹ میں آپ نے لے کے آنا ہے اس کا ڈرائیور جو ہے وہ فٹ نہیں ہے یا اللہ نہ کرے کوئی تھوڑی سی پیٹرول کی شارٹیج ہے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا ان سارے فیکٹرز کو ہم نے کنسیڈر پہلے نہیں کیا تھا ہم نے یہ پرزیوم کیا تھا کہ جی ڈیوریشن یہی ہے بالکل اتنی ہے فکسڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں جس کی چانس کی تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کیس کے اندر کچھ تھوڑے سے ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ڈیوریشن تھی نا ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی کے اس کو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ایسٹیمیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں انہیں ایکسپرٹ کی ضرورت پیش آتی ہے جو کہ پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر ان کو بلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے نے آپ تو پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ ٹوینٹی ڈیز میں مکمل ہو جائے گا لیکن کچھ تھوڑی سی انسرٹنٹی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا موسٹ لائکلی ٹائم کیا ہوگا یعنی کہ کتنا ٹائم سیف ہوگا جو ہم کمٹ کر سکتے ہیں تو کہیں گے جی ہماری پریکٹس ہے کہ ٹوئنٹی ڈیز میں نہیں ہوگا تو ٹونٹی فور ڈیز میں مکمل ہو جائے گا اب یہ بات ہو گئی موسٹ لائکلی یہ ہم نے کہا کہ یہ موسٹ لائکلی ٹائم انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی فور ڈیز میں مکمل ہو جائے گا اب ہم نے ان صاحب کو بلایا جو ہر وقت ہر چیز کو نیگیٹو دیکھتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے دن میں کام مکمل ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا جی یہ تو کہہ رہے ہیں ٹوئنٹی فور ڈیز میں لیکن ایسی بات نہیں ہے پیچھے سے مال ہی نہیں آ رہا ہے وہاں پہ ساری اسٹرائک ہے وہاں پہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بند نہیں رہی ہیں فیکٹری بند پڑی ہے وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہوگا انہوں نے کہا جی فورٹی ڈیز میں ہم نے کہا بھائی آپ بتائیں یہ ٹوئنٹی فور ڈیز میں یہ کہہ رہے ہیں آپ فورٹی ڈیز میں ان کا سر چھتیس دن سے پہلے یہ مکمل نہیں ہوگا تو تھرٹی سکس ڈیز کی انہوں نے بات کی ہم نے کہا جی ان کی بھی بات نوٹ کر لیں pessimistic time thirty six ان کی بات میں بھی کچھ وزن ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک آپٹیمسٹ آپ کو بلایا انہوں نے کہا کہ جی آپٹیمسٹ بہت ہر چیز کو پازیٹیو دیکھتے ہیں ہر چیز کو جلدی کرنے کی کرتے ہیں ہر کام کو جلدی کروانے کی کرتے ہیں تو ہم نے اس کو بلایا ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے دن میں ہو جائے گا موسٹ آپٹیمسٹ ٹائم کا ہے ان کا سر یہ ٹوئنٹی فور ڈیز وغیرہ کچھ نہیں بالکل ٹھیک ہے ہم ٹوئنٹی ڈیز کی بجائے ہم سکسٹین ڈیز میں کر لیں گے کیسے کر لیں گے ان کا سر ہم نے آلٹرنیٹ جگہوں سے چیزیں منگائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سامان جلدی آ جائے ہم جلدی سے ڈلیور کر دیں گے اب یہ آپٹیمس صاحب ہیں کہ جو کام کو جلدی کریں گے ہم نے کہا تینوں کی اسٹیمیشن رکھیں اور تینوں کو کوئی ایک ویٹ دیں سب سے زیادہ ویٹ کس کو دیں گے سب سے زیادہ ویٹ ان کو دیں گے جو صاحب روزانہ کام کر رہے ہیں جو روزانہ اسی پروڈکشن لائن پر ہیں ان کا روزانہ کا کاروبار یہی ہے تو ان کے ان کی بات کو ان کے ٹائم کو ہم زیادہ وزن دیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک ڈسٹریبیوشن استعمال کرتے ہیں جس میں ہم اس کو ایوریج معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ٹائم کتنا ہوگا جو پہلے ہم نے بڑی کانفیڈینس کے ساتھ کہا تھا کہ ٹوینٹی ڈیز ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹائم کیا ہوگا موسٹ لائکلی ٹائم یا پیسمس ٹائم یا آپٹیمس ٹائم اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لاسٹ ٹائم بڑی جلدی سے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی تھی اس کے اندر کیا لکھا تھا T time is equal to T naught plus four T M plus T P divide by six یعنی ہم نے اس کو ویٹ دیا ہے کس کو ویٹ دیا ہے موسٹ لائکلی یہ وہ ان کی رائے جو بہت ایکسپرٹ ہیں اور جو روزانہ اس پہ کام کرتے ہیں ان کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے تو ہمارے پاس ایوریج جو آ جائے گا یعنی کس چیز کا ایوریج ایوریج ڈیوریشن ہمارے پاس اس ایکٹیویٹی کی ٹی ای e کتنی آ جائے گی T naught plus four T M plus T P divide by six six کس لیے کہ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوٹل نمبر کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا کیا جائے گا جی بالکل صحیح کہا یہ ایسٹیمیٹ آ جائے گا آپ کے پاس اور ٹی او کیا چیز ہے آپٹیمسٹک ٹائم ہے T M most likely time ہے ٹی پی کیا ہے پیسمسٹ ٹائم ہے تو یہ ہمارے پاس تین ٹیز ہیں اس کی مدد سے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں ٹی ای کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے جتنے ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں جتنے سارے بھی آرکس ہیں اس کے لیے ہم یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں T as G activity one two two کے لیے دیکھ لیں جو ہمارے پاس تھی نا پچھلی اس کے دیکھیں گے ون ٹو ٹو کے لیے دیکھ سکتے ہیں ون ٹو تھری کے لیے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹو فائیو کے لیے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سملرلی ٹو ٹو فور کے لیے تھری ٹو فور کے لیے and similarly four two five تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں ساری ڈیوریشن ٹی ای آپ سب کے لیے کیلکولیٹ کریں گے کون سے فارمولے سے جی T E is equal to T naught plus four T M plus T P divide by six T naught most optimistic time T M is most likely time and lastly T P is a pessimistic time ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے کیا کیا آپ نے ڈیوریشن کیلکولیٹ کر لی جب ڈیوریشن کیلکولیٹ کر لی تو آپ کیا کریں گے آپ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کا کیا معلوم کر سکتے ہیں جی earliest start time latest start time earliest finish time latest finish time اور اسی طریقے سے پھر فلوٹس اینڈ الٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے کیلکولیٹ کر لیں گے کریٹیکل لیکن اس کے اندر کیونکہ ہم پرابلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم موسٹ لائکلی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیکھنا ہوتا ہے اور ویریئنس دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ڈیوریشن ہمارے پاس انسرٹن ہے ہم پرابلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر بیٹا ڈسٹریبیوشن لگا رہے ہیں تو ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ایس ٹی جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنا ہوگا T P minus T naught divide by six یعنی pessimist time minus optimist time divide by six time تو بہت زیادہ ہوگا نا اور آپٹیمس ٹائم جو ہوگا وہ بہت ہی کم ہوگا ان دونوں کے ڈفرینس کو اگر آپ سکس سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایس آ جائے گا ایس کا مطلب اسٹینڈرڈ اور اگر ویریئنس معلوم کرنا ہے جس میں چینج کی بات کرتے ہیں ویریشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ نے ویریئنس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنا ویریئنس ہوگا تو اس کو ایس ٹی کو یا اسٹینڈرڈ ڈیویژن کو اسکوائر کر دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے گا T P minus T naught divide by six whole square I would repeat once again کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنا ہو تو T P minus T naught by six اور اگر وی ٹی معلوم کرنا ہے تو T P minus T naught divide by six whole square تو یہ آپ کے پاس تین فارمولے آ گئے جس کے اندر سے ہم ایوریج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسٹیمیٹڈ ڈیوریشن اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کے ہم ویریشن یا ویریئنس اب اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایگزامپل پہ یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کو لیں گے لیکن اس کو ہم اینالائز کریں گے اس کو کس طریقے سے اینالائز کریں گے ہم وہی چیزیں لیں گے جس کے اندر ہمارے پاس ٹی ای کیلکولیٹ کریں گے کہاں سے کہ ہمارے پاس ٹی او دیا ہوا ہے ہمارے پاس ٹی پی دیا ہوا ہے ٹی ایم دیا ہوا ہے ٹی او کیا ہے آپٹیمسٹک ٹائم اسی طریقے سے T P is pessimistic time اور T M is most likely time اس کو کیا کریں گے وہی فارمولا لگائیں گے ہمارے پاس ٹی ای کیلکولیٹ کرنے کا that is T naught plus four times T M plus T P divide by six ٹھیک ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے ہمارے پاس کیا آ جائے گی ڈیوریشنس آ جائیں گی جب ڈیوریشنس آ جائیں گی تو ہمارے پاس ہم ٹائمس کیلکولیٹ کر لیں گے ٹائمس کیلکولیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس فلورس آ جائیں گے جب فلورس ہمارے پاس آ جائیں گے تو کریٹیکل پاتھ آ جائے گا اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا غور سے دیکھیے گا اور اگر ہو سکے تو ساتھ ساتھ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا یہ نیٹورک ہمارے پاس بڑا سمپل سا دیا ہوا ہے ہم نے سمپل سے اس لیے لیا ہے کہ تاکہ کیلکولیشن وغیرہ میں کنفیوژن نہ ہو ایک دفعہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو ہم مشکل سوال بھی کر لیں گے جی اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ آپ کے پاس کچھ فگرس آئی ہیں اگر آپ دیکھیں ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو کے اوپر تو آپ کے پاس تین فیگرس نظر آئیں گی ون ون سیون ون کیا چیز ہے آپٹیمسٹک ٹائم ہے اور ون دوسرا کیا ہے آپ کے پاس موسٹ لائکلی ٹائم ہے اور سیون کیا ہے آپ کے پاس یہ موسٹ پیسمسٹک ٹائم ہے یعنی کہ وہ ٹائم جو کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے سب سے شارٹ ٹائم اور وہ بہت ریئلسٹک ٹائم اور اسی طریقے سے پیسمسٹک ٹائم یہ ون ٹو ایکٹیویٹی کے لیے دیکھ لیں اسی طریقے سے دیا ہوا ہے ٹو ٹو فائیو ایکٹیویٹی کے لیے وہاں پر کیا ہے ون ون ون ہے اگر آپ دوسرا دیکھیں تھری ٹو فائیو ایکٹیویٹی پہ دیکھیں نوٹ تھری اور فائیو کے درمیان جو آرک ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ٹو فائیو اور فورٹین تو یہ سارے ہمارے پاس ٹائمس دیے ہوئے ہیں آرڈر وہی ہے کہ پہلے او ہے پھر ایم ہے پھر پی ہے یہ خیال رکھیے گا یہ کنوینشن ہم نے فالو کیا ہے کہ پہلا جو ٹائم ہوگا ٹی او ہوگا دوسرا جو ٹائم ہوگا ٹی ایم ہوگا اور تیسرا جو ٹائم ہوگا وہ ٹی پی ہوگا کلیئر ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ ایگزامپل ہم نے لی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیوریشنس نہیں دی ہوئی تھی یہ ہم نے ایکسپرٹس کی مدد سے کیا کیا ہے ہم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ بتائیں اور ہم اس کے بعد کیلکولیٹ کریں گے اینالائز کریں گے اب کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ٹی ای e معلوم کریں گے کیا فارمولا ہے اس کا فارمولا وہی ہے کہ T naught plus T M plus T P یا T O plus T M four times T M plus T P I repeat once again اگر ٹی ای e آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے that is equal to T T T O plus plus four times M P divide by six یہی فارمولا ہے جی بالکل یہی فارمولا ہے اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے فار ایکٹیویٹی 3 ٹو 5 اگر ایکٹیویٹی 3 ٹو 5 کو دیکھیں ایکٹیویٹی 3 ٹو 5 میں ہمارے پاس کیا ہے 2 5 اینڈ 14 2 5 اینڈ 14 تو اس کو کیا کریں گے T equal to two plus four times five plus fourteen divide by six یہ آپ کے پاس کتنا آ جائے گا اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے will be thirty six divide by six thirty six divide by six six تو اس کی موسٹ ایکسپیکٹڈ یعنی ایکسپیکٹڈ ڈیوریشن جو بہت اچھی ہے بہت اچھی ایسٹیمیشن ہے وہ سکس ڈیز ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم نے تھری ٹو فائیو کے لیے کیلکولیٹ کر لی جتنے بھی آپ کے باقی نوٹس ہیں اور اس کے درمیان جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کے لیے یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں آپ اسے کیلکولیٹ کر لیجیے گا ٹھیک ہے کیا کریں گے آپ ون ٹو ٹو کے لیے کر لیں گے ٹو ٹو فائیو کے لیے کر لیں گے جو بھی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہیں آپ کے پاس اس نیٹورک کے اندر اگر فور ٹو سکس کے لیے کر سکتے ہیں ون ٹو ٹو کے لیے کر سکتے ہیں ون ٹو فور کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کیلکولیٹ کر لیں گے جب آپ کیلکولیٹ کر لیں گے یہ فارمولا لگا کے تو آپ کے پاس کیا آئے گا دوبارہ سے ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے چیزیں آئیں گی اس کے بعد یہ ڈیوریشن میں نے کیلکولیٹ کر لی ہیں یعنی ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوریشن جو ہے وہ ٹو ہے ٹو ٹو فائیو ایکٹیویٹی کے لیے duration is one one to four activity کے لیے duration is three one to three activity کے لیے duration is three two to ایکٹیویٹی کے لیے duration is and similarly four to six activity کے لیے ڈیوریشن فائیو آرڈر وہی ہے پہلے او ہے پھر ایم ہے اور پی ہے تو یہ آپ نے ڈیوریشن ساری کی ساری کیلکولیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے نا اب نیٹورک آپ کے پاس تھا آپ کو ڈیوریشن پتا نہیں تھی آپ نے ڈیوریشن کو ایسٹیمیٹ کر لیا تو اب آپ کے پاس نیٹورک یہ سادہ سا بن گیا یہ سادہ سا جس کے اندر ڈیوریشن آپ کو دی ہوئی ہیں آپ نے سارے وہ جو ٹائمس تھے پہلے optimistic time most likely time pessimistic time وہ سب آپ نے ہٹا دیے تو یہ اب آپ کے پاس وہی نیٹورک ہو گیا جو ہم نے فورتھ لیکچر سے اسٹارٹ کیا تھا یا سکس لیکچر سے یہاں اس کے لیے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جب آپ ڈرا کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی یہ جناب آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ آ جائے گا سارے کیلکولیٹ کر لیجیے گا میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے کیا چیز ہوا اب آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ کیا بن گیا one to three three to five five to six یہ جناب تین ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ پہ ہیں باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس پہ فلوٹ اویلیبل ہوں گے کچھ ریلیکسیشن کی گنجائش ہوگی لیکن ان تین ایکٹیویٹیز پہ کوئی ریلیکسیشن کی گنجائش نہیں ہے تو یہ آپ نے کیا کیا آپ نے نیٹورک کو سالو کر لیا آپ نے کریٹیکل پاتھ معلوم کر لیا اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی پرٹ کہاں پہ رہا اور سی پی ایم کہاں پہ رہا اور سی پی کہاں پہ رہا تو اس کو اگر اینالائز کریں تو پرٹ کیا چیز ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ٹائم کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں تو ٹائم ایسٹیمیشن وغیرہ ہم نے اس ٹیکنیک سے کی ہے اور یہ پروگرام ایولیوشن ریویو ٹیکنیکس لی ہے کہ اگر اس وقت ہماری ایسٹیمیشن ٹھیک نہیں ہو تو ہم کیا کریں گے دوبارہ سے واپس جائیں گے اس کو انالائز کریں گے اور پھر واپس آئیں گے پھر اگر ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی تو جس جیسے ہی ہم چلتے جائیں گے ہم اس کو دوبارہ سے ایسس اور ایسٹیمیٹ کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا الٹیمیٹلی کسی وقت ایسا ہوگا کہ آپ ٹائم پہ اچیو کر لیں گے کسی وقت چیزیں ٹائم پہ اچیو نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام شروع کیے جاتے ہیں اس میں کچھ کام ہو جاتے ہیں کچھ کام نہیں ہوتے جو کچھ کام نہیں ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ان نون ہوتی ہیں اور وہ ان نون اگر آپ کے ایسٹیمیشن کے مطابق ٹھیک ہو جائے تو پھر کام ہو جاتا ہے اگر ایسٹیمیشن سے چیزیں خراب ہو جائیں تو پھر پرابلم آ جاتا ہے میں نے مثال لی تھی کہ اگر آپ نے بورنگ کرنی ہے یا ڈرلنگ کرنی ہے اور آپ نے اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ نیچے جو راک ہے سروے کے مطابق اسٹیمیٹس کے مطابق یا دوسری جو انالیس کے مطابق نیچے راک نہیں آئے گی نیچے اسٹون نہیں آئے گا تو آپ کی بورنگ بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہوگی لیکن اگر اسٹیٹا ایسا ہے یا زمین ایسی ہے کہ نیچے چانسز ہیں کہ پتھر آ جائے گا تو اس کے لیے تھوڑی سی ٹائم کی گنجائش اور تھوڑے سے اکوپمنٹ کی بھی گنجائش رکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو پروگرام ایویلویشن ریویو ٹیکنیکس ہر اسٹیج کے پر دوبارہ سے اس کو ریویو کرتے ہیں ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں جبکہ سی پی ایم کے اندر یا کریٹیکل پاتھ میں ہمارے پاس ہر چیز ڈیفینیٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ ہم آسانی سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ ہمارے پاس چیزیں تھیں آگے چلتے ہیں اب ہم یہ جو ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ ہم نے معلوم کیا اس میں کیا چانس ہے کہ یہ چیزیں مکمل ہو جائیں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے اسٹیمیٹ کیا آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ جو پورا جو پروجیکٹ ہے کتنے دن میں ہو جائے گا آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اگر نہیں کیا تو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہوگا یہ سیونٹین ڈیز میں مکمل ہو جائے گا لیکن اس ڈیوریشن کو ایڈ کر لیں four plus six plus seven seventeen days کے اندر یہ ہو جائے گا لیکن کیا پرابلٹی ہے کہ سیونٹین ڈیز کے اندر ہوگا یہ پرابلٹی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ آپ پرسنٹیج کے تحت معلوم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ایٹی پرسینٹ پرابلٹی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنے دن میں سیونٹین ڈیز میں مکمل ہو جائے گا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے ہم ویریئنس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان ایکٹیویٹیز کے جو آپ کے پاس ویریئنس ہے وہ فارمولا جو میں نے بتایا تھا نا وہ فارمولا آپ نے جس میں T P minus T naught divide by six whole square وہاں سے کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ total variance is equal to variance of activity one three plus variance of activity three to five and plus variance of the activity five to six ان کو تینوں کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو one plus four plus four nine standard deviation جو آپ کے پاس آ جائے گا تھری کے برابر آ جائے گا یعنی کہ تین دن کی ویریشن ہیئر اور دیئر ہوگی جس سے آپ کا پروجیکٹ ٹوینٹی ڈیز میں ہو جائے گا یا فورٹین ڈیز میں ہو جائے گا لیکن آپ دوبارہ سے اسٹیمیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ موسٹ اسی جگہ پر آ جائے جس جگہ پہ آپ نے پرڈکٹ کیا یا فور کاسٹ کیا ہوا ہے یہاں تک ٹھیک ہے کیا کرنا ہے جس وقت آپ نے معلوم کر لیا معلوم کرنے کے بعد ویریئنس معلوم کرتے ہیں ویریئنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ کتنا ادھر ادھر ہو سکتا ہے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ جی سیونٹین پلس مائنس تھری کا ہوگا یا تو فورٹین ڈیز میں مکمل ہو جائے گا یا ٹوئنٹی ڈیز میں ہو جائے گا اور اس کو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ہے وہاں سے اسٹیمیٹ کر کے ہم ایگزیکٹلی exactly بتا دیتے ہیں جی جناب یہ آپ کا تقریباً پرٹ مکمل ہو جاتا ہے یہاں پر جب پرٹ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ریسورس لیولنگ کی بات کرتے ہیں اب یہ ریسورس لیولنگ کیا چیز ہوتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے اسی کے بیس پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ نے کیا کیا نیٹ ورک بنایا آپ نے کریٹیکل پاتھ بنایا آپ نے جا کے بتایا کہ جی اتنے دن میں پروجیکٹ ہو جائے گا بہت اچھی بات ہے آپ نے بتایا کہ اس اس طرح سے یہ ڈیوریشن اتنے ٹائم میں ہوگا دوسری ڈیوریشن دوسری ایکٹیویٹی اتنے ڈیوریشن میں ہوگی تیسری ایکٹیویٹی اتنے ڈیوریشن میں ہوگی اور اس کے لیے بہت ساری آپ نے ایگزمشنس کی ہیں وہ ایگزمشنس کیا کیا تھی ان ایگزمپشنس کو اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور سے آپ نے کہا تھا کہ جی را مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہوگا دوسری ایگزمپشن یہ تھی کہ آپ کے پاس لیبر اویلیبل ہوگی آپ نے کہا یوٹیلیٹیز اویلیبل ہوں گی آپ نے کہا جتنی اور چیزیں چاہیے وہ بھی اویلیبل ہوگی سب سے امپورٹینٹ چیز پیسہ اویلیبل ہوگا کیا ایسا ہوتا ہے ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا ہے ریئل لائف میں چیزیں ذرا سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں جب کتابوں پہ یا پینسل لے کے یا کاپیوں پہ ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی آسان آسان سی چیزیں لیتے ہیں لیکن جب ریئل لائف میں جاتے ہیں تو کافی کمپلیکیشن آتی ہیں کہ آپ نے جب کام کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس زیادہ لوگ اویلیبل ہیں اب زیادہ لوگ ہو جائیں تو بھی مسئلہ ہے کم لوگ ہوں گے تو مسئلہ تو ہو گئی کہ آپ کا کام شروع نہیں ہوگا لیکن زیادہ ہو جائے تو ان کی مینجمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے ان کی لاجسٹک کا پرابلم آ جاتا ہے تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس وقت جتنے آدمی چاہیے اسی وقت اتنے آدمی اویلیبل ہو جائیں یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ اگر زیادہ ہو جائے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے پیسہ کم ہو جائے تو پروجیکٹ اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا تو اگر پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہوتی ہے اس طرح سے لیول کرتے ہیں کہ جس وقت جتنا پیسہ چاہیے اتنا مل جائے اگر فرض کیا ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کی کاسٹ سکسٹی ملین آتی ہے میں ویسی مثال لے رہا ہوں میں نے کیا مثال لی ایک پورا پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے سکسٹی ملین اگر آپ سے وہ کہیں گے جی سکسٹی ملین آج ہی دے دو تو آپ کیا کریں گے اس میں سے کچھ تین لاکھ خرچ کریں گے کچھ تین ملین خرچ کریں گے چار ملین باقی آپ کے پاس کیا ہوگا باقی پیسہ آپ کے پاس پڑا رہے گا وہ پیسہ اسٹک ہے اگر وہ بینک میں ہوتا ہے یا کسی اور جگہ ہوتا ہے تو کسی اور کام آ سکتا تھا لیکن یہاں پر کیا ہے آپ کے پاس اسٹاک ہوگا تو آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ پیسہ اکٹھا اتنا آپ کے پاس آ جائے لیکن آپ اتنا بھی نہیں چاہیں گے کہ جتنا آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیسہ بھی نہ ہو تو آپ چاہیں گے کہ کنٹینیوس سپلائی اویلیبل ہونی چاہیے تو آپ کا جو مینیجر ہوگا جو آپ کا ٹاپ باس ہوگا یا آپ کا سی او e ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے ٹھیک ہے نا اوور آل دا پروجیکٹ تو آپ کہیں گے جی چھ لاکھ روپے میرے پاس ہوں گے تو میرا سارا کام چلتا رہے گا میرے بینک میں جیسے پیسہ خرچ ہوتا جائے تو اس میں اتنا ہی ریکوپ کرتے رہیں تاکہ چھ لاکھ ہو تو میں یہ سارا پروجیکٹ مینج کر سکتا ہوں پہلے آپ یہ کیا کر رہے تھے کہ ساٹھ لاکھ آج ہی مانگ رہے تھے یا سکسٹی ملین آج ہی مانگ رہے تھے آج آپ ایسا نہیں کر رہے دھیرے دھیرے چیزیں مانگ رہے ہیں اور اس سے باس بھی خوش ہوگا پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا کسی جگہ پہ بھی ہینگ اپ نہیں آئے گا تو اس طرح سے ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ دیا ہوا ہو تو اس پہ ریسورس کو کیسے لیول کرتے ہیں کیسے اس کو ارینج کرتے ہیں کیسے آرگنائز کرتے ہیں یہ اس پورے سیگمنٹ کی بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا جی اس کی کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں آسان سی ایگزامپل لیں گے تاکہ اس کو سالو کر لیں اور سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس کانسیپٹ کلیئر ہو جائے جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے وہ ایگزامپل یہ ہے کہ پہلے کچھ نوٹس ہیں کتنے نوٹس ہیں ٹپکل آٹھ نوٹس ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو نمبر کیا one two three four five six seven eight nodes ہیں اب ان پوائنٹس کو انٹرسیکشن پوائنٹس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے ان کے اوپر ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں وہ ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ون ٹو ٹو کچھ ایکٹیویٹی ہے ون ٹو تھری ایکٹیویٹی ہے ون ٹو فور ہے ہے one to two to five similarly eight ہے وہ ڈمی ایکٹیویٹی ہے تھری ٹو سیون ہے فور ٹو سکس ہے کیا چیز تھی نوٹس تھے ہمارے پاس آرٹس آ گئی ہمارے پاس برانچیز آ گئی یہ ایک نیٹ ورک بن گیا اب اس نیٹ ورک میں ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے ڈیوریشن چاہیے ٹھیک ہے نا ڈیوریشن چاہیے نا سب سے امپورٹنٹ اہم چیز ہے اگر آپ کے پاس ڈیوریشن نہیں ہے تو آپ کو طریقہ کار پتہ چل گیا کہ آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں پر میتھڈ سے لیکن ہمارے پاس اس کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی ہیں ہم ان ڈیوریشن کو دیکھتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو ہم نے لیبل کر لیا مثال کے طور سے اے ایکٹیویٹی ہے ایک پروسیس ہے ایک آپریشن ہے ون ٹو ٹو دوسری جو ہے بی آپریشن جو ہے وہ کہاں پر ہے one to three similarly C operation is one to four and D operation is one to five and E operation is from three to seven F operation is from four to six and similarly the last operation H operation is from seven to eight ٹھیک ہے یہ ساری آپریشن آپ کے پاس دی ہوئی ہیں یہ سارے پروسیسز آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں جناب ڈیوریشن کی مطلب اے ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن فور دی ہوئی ہے اسی طریقے سے بی ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن ٹو ہے ای e ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن تھری ہے آپ غور سے دیکھ لیں یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کے اندر ڈیوریشن بھی آ گئی کیا تھا نوٹس کے ساتھ پھر اس کے بعد آرکس لگائی برانچز لگائیں اس کے بعد اس کو کو ایکٹیویٹیز لیبل کر دیا and then finally we have got this duration duration یا تو دی ہوئی تھی یا آپ نے کیلکولیٹ کر لی ایسٹیمیٹ کر لی اب کرنا کیا ہم نے جو اصلی کام ہے وہ یہ ہے کہ اے ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے بی ایکٹیویٹی کرنی ہے سی کرنی ہے ڈی کرنی ہے E F G H A activity کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے ایٹین لوگ کام کریں گے اس کو یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے نا اس میں یہ دکھا ہے کہ کتنے لوگ اس کو کام کریں گے the number of people require to complete an activity A within eighteen یہ ریسورسز چاہیے اٹھارہ لوگ چاہیے اٹھارہ آدمی چاہیے اٹھارہ ورکرس چاہیے بی ایکٹیویٹی کے لیے کتنا سکس چاہیے چھ لوگ چاہیے سی ایکٹیویٹی کے لیے ٹویلو چاہیے ڈی ایکٹیویٹی کے لیے ایٹ چاہیے ای e ایکٹیویٹی جب ہے سکسٹین یعنی کوئی بھی ایک آپریشن ہو رہا ہوگا نا وہاں پہ کوئی فیکٹری چل رہی ہوگی کوئی چیز ہو رہی ہوگی ای کے اندر تو وہاں پہ ہمیں سولہ لوگ چاہیے ہو سکتا ہے کچھ کارپینٹر ہو سکتا ہے کچھ مزدور ہوں لیکن یہاں پر ہم نے پرزیوم یہ کیا ہے کہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں ایک ہی طرح کی فنکشن ہو رہا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کسی وڈ ورکنگ فیکٹری کی بات کر لیں تو یہ سارے کام جو ہے کارپینٹر کر رہے ہیں اور ہر آدمی وہ کام کر سکتا ہے تو یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے لیا ہوا ہے یعنی اے ایکٹیویٹی کے لیے eighteen and similarly H activity کے اندر ٹو تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس انفارمیشن دی ہوئی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کتنے آدمی چاہیے آپ کو کسی وقت بھی زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی چاہیے ہوں گے اگر یہاں سے دیکھیں تو آپ کیا کریں آپ نے اے ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے بی شروع کرنی ہے سی شروع کرنی ہے ڈی شروع کرنی ہے ٹھیک ہے نا اے بی سی ڈی اکٹھی شروع کریں گے تو آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا اس کو ایڈ کریں eighteen plus six is twenty four twenty four plus twelve is thirty six thirty six plus eight forty four یعنی کہ انہیں امیڈیٹلی آپ کو چوالیس لوگ چاہیے اب چوالیس لوگ لائیں گے وہ سارے کام کر لیں گے جب ایکٹیویٹی اے ختم کر لیں گے یا بی ایکٹیویٹی ختم کر لیں گے تو کیا کریں گے کچھ بیٹھ جائیں گے بی ایکٹیویٹی میں چھ آدمی آپ کے پاس ہیں جب وہ دو دن کے بعد کام کمپلیٹ کر لیں گے تو باقی دو دن وہ بیٹھے رہیں گے اسی طرح سی ایکٹیویٹی جو ہے یہ بھی دو دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کے بارہ لوگ جو ہیں یہ خالی بیٹھ جائیں گے یہ بالکل ویلے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی کام جنریٹ کرنا ہوگا تو یہاں سے دیکھ کے کوئی تھوڑا سا ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا سا مینج کر سکتے ہیں ارینج کر سکتے ہیں سارے لوگوں کو شاید پہلے دن نہیں چاہیے ہوں گے تو ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں ہم یہ جو ریسورس کو لیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پہلے دن ہی ہمیں چوالیس لوگ چاہیے ہوں گے یا کچھ ایکٹیویٹیز کو ہم ڈیفر کر سکتے ہیں کوئی بعد میں کر سکتے ہیں جو فلوٹس کی بات تھی نا کہ آج شروع نہ کریں بعد میں شروع کر دیں بعد میں نہ شروع کریں اس کے بعد میں شروع کر دیں تو اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ریسورس کو لیول کر سکتے ہیں جناب علی آگے چلیے اب کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس ابھی نیٹ ورک تھا اس کو ہم ٹائم اسکیل پہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ٹائم اسکیل کیا ہے کہ آپ کیا کریں one two three four five six seven eight nine ten جتنے بھی ڈیز ہیں آپ کے پاس اس پروجیکٹ کے اس کے اندر دیکھیں کہ کس جگہ پہ کتنی کتنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور کس ایکٹیویٹی کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کس ایکٹیویٹی کو کتنا ارینج کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اسکیل کے لیے کہ آپ یہ مختلف بارس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور نیچے آپ ٹائم لکھ دیتے ہیں مثال کے طور سے کہ فرسٹ ڈے پہ کیا ہوگا سیکنڈ ڈے پہ کیا ہوگا تھرڈ ڈے پہ کیا ہوگا اور یہ ورٹیکل ایکسس وائی ایکسس کے اوپر آپ اپنے ریسورسز کو اور ڈینوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹائم اسکیل ہے تو ہم ایکٹیویٹی اے کو پہلے اس پہ بتائیں گے پھر بی ایکٹیویٹی کو بتائیں گے پھر سی ایکٹیویٹی کو بتائیں گے and so on so forth تو ٹائم اسکیل کے اوپر اس کو میں ٹرانسفارم کر رہا ہوں جو نیٹورک میں رہے ٹھیک ہے نیٹورک آپ کے پاس تھا بنا ہوا تھا اب ان ایکٹیویٹیز کو ہم یہاں پر اس طریقے سے کریں گے کیسے کرتے ہیں پہلے وہی ٹائم اسکیل لے لیا اس ٹائم اسکیل کے اندر پہلے ایکٹیویٹی اے یعنی چار دن میں ہو جائیں گے اس کے بعد B C then D then E then F then G then H تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز سیکوینس میں ہیں کچھ ایکٹیویٹیز پیرل ہیں جو پیرل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا مینوپلیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ادھر ادھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس ہم نے جو ایکٹیویٹیز اس میں بنا دی کہ ایکٹیویٹی اے جو ہے نا وہ کب چاہیے آپ کو یعنی لاسٹ ڈے تک کمپلیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں یعنی اے کی ریسورسز آپ آسانی کے ساتھ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ اے ایکٹیویٹی آپ کے پاس کسی وقت بھی آخر تک کمپلیٹ کر سکتے ہیں جبکہ ایکٹیویٹی بی جو ہے وہ تو ابھی ہی کرنی ہے سی بھی سی کے اندر بھی تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم موجود ہے لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے ڈی ایف جی ایچ یہ میرا خیال میں آپ کو ساتھ ساتھ کرنی پڑے گی یعنی سیریز ایکٹیویٹیز ہیں یہ سیریل ایکٹیویٹیز ہیں یہ پیرل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں اب میں نے کیا کیا ان ایکٹیویٹیز کے اوپر جتنے بھی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں وہ میں نے لکھ دیے اور اس کو جب میں نے ٹوٹل کیا کہ پہلے دن مجھے کتنے لوگ چاہیے دوسرے دن کتنے لوگ چاہیے تیسرے دن کتنے لوگ چاہیے تو میں نے یہ ایک ٹائم اسکیل بنایا اس ٹائم اسکیل کے اندر میرے پاس یہ چیزیں آ گئیں اب پہلے دن مجھے 44 لوگ چاہیے سیکنڈ ڈے بھی 44 چاہیے لیکن تھرڈ اور فورتھ ڈے پہ مجھے 48 لوگ چاہیے ٹھیک ہے فورٹی لوگ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پاس نیکسٹ جو ففتھ ڈے پہ 20 چاہیے سکس اور سیون پہ فور ہیں اور اس کے بعد دو آدمیوں سے کام چل جائے گا اب یہ آپ کے پاس ایک مینجمنٹ کا مسئلہ آ گیا کیا مینجمنٹ کا مسئلہ آیا کہ پہلے دن آپ کے پاس 44 دوسرے دن 48 اور بعد میں دو کیا کریں گے یہ لوگ یا تو شور میں چاہیں گے اگر آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا اگر اپنے پاس رکھا تو آپ کے لیے ریسورس پہ پہ ریسورسز یہ برڈن ہوگا تو آپ نے ایسا انالائز کرنا ہے کہ آپ کے پاس جس دن دو لوگ چاہیے تھوڑے سے زیادہ لوگ آپ استعمال کر سکیں جس دن آپ کو فورٹی ایٹ لوگ چاہیے اس کو تھوڑا سا کم کریں تاکہ کم لوگوں سے کام چل سکے تو اب اس کو ہم لیول کرنے کی کوشش کریں گے ایک آدھ آپریشن کو ادھر ادھر لے کے جائیں گے اگر آپ دیکھیں سب سے اوپر کی جو ہمارے پاس ایرو لگا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس گنجائش ہے یعنی ایک کو ہم تھوڑا سا ادھر کر سکتے ہیں ادھر کر سکتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ لوگ چاہیے ان کو ہم شفٹ ادھر ادھر کر سکتے ہیں یہ چیز جو کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے ریسورس لیولنگ جناب آگے چلتے ہیں اس کے اندر آگے چلنے میں ہمارے پاس کیا چیز ہے ونس اگین سیم ایک آپریشن ہم نے چینج کی ہے کون سی آپریشن چینج کی ہے کہ ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس ایکٹیویٹی اے ہے وہ سب سے آخر میں کریں گے یعنی لاسٹ فور ڈیز میں ہم اس کو کریں گے بجائے فرسٹ فور ڈیز کے لاسٹ کے فور ڈیز میں کریں گے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی سی ہم نے چینجز کی ہیں باقی ساری چیزیں وہی ہیں اسی طریقے سے میں نے رہنے دی کچھ نہیں چھیڑا ہے تو آپ دیکھیے کتنا فرق پڑا ہے پہلے ہمارے پاس میکسیمم کتنے لوگ چاہیے تھے فورٹی ایٹ چاہیے تھے کسی ایکٹیویٹی میں اب اس ایک چینج سے ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے پاس کسی وقت بھی تیس سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے ہوں گے یعنی فورٹی ایٹ کو آپ نے کٹ ڈاؤن کر کے ایک ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ارینج کر کے کہاں تک لیا ہے تھرٹی لوگوں پہ یعنی maximum requirement of the people would be thirty اس ذرا سی چینج سے دیکھیں آپ نے کتنا پیسہ بچایا کتنا ٹائم بچایا کتنی آپ نے مینجمنٹ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے ٹھیک ہے نا ایک کام کرنے سے اس کے بعد کیا کریں دیکھیں آپ تھوڑی سی اور بھی آپ کے پاس گنجائش ہے آپ تھوڑی سی اور بھی ایکٹیویٹیز کو ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس تھرٹی ہے اس کو تھوڑا سا آپ اور مینج کرنے کی کوشش کیجیے ونس اگین تھوڑا سا پھر چینج کرتے ہیں ہم ابھی میں دیکھیں ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ادھر ادھر ہلایا ہے جو ایکٹیویٹی سیکوینشل ہے اس کو تو ہم نہیں چھیڑ سکتے اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں یہ اب آپ کی ساری ایکٹیویٹیز آ گئی اے آپ کے پاس کہاں پر ہے بی کہاں پر ہے سی کہاں پر ہے ای e کہاں پر ہے ایف کہاں پر ہے جی کہاں پر ہے اور ایچ کہاں پر ہے یہ مختلف ایکٹیویٹیز کو ہم نے کیا کیا تھوڑا سا ہلایا جلایا ہے یہ ہمارے پاس اگر آپ غور سے دیکھیں تو اے کے لیے کتنے لوگ چاہیے اٹھارہ بی کے اندر کتنے چاہیے سکس سی کے اندر ٹویلو تو آپ کیلکولیٹ کریں تو سی اور ڈی ایکٹیویٹی جو پہلے ہے تو وہ کتنے میں ہو جائے گی ٹوینٹی میں ہو جائے گی یعنی ٹوینٹی لوگ چاہیے پہلے دو دن کے اندر پھر اس کے بعد بی اور ایف بی کی ایکٹیویٹی کے اندر کتنے لوگ چاہیے جی سکس ایف کے اندر فورٹین اس کے اندر بھی ٹوینٹی چاہیے پھر ای e اور جی آپ کے پاس ہیں ای e میں کتنے لوگ چاہیے سکسٹین اور جی میں فور ٹوینٹی اے میں کتنے چاہیے جی ایٹین اور ایچ کے اندر ٹو تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ٹوینٹی اس ایکٹیویٹی کے ساتھ اس چینج کے ساتھ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ ٹوینٹی لوگوں کے اوپر سارا کام مکمل کرا دیا ہے یعنی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک آپ کو بیس لوگ چاہیے اگر بیس لوگ ہوں گے آپ کے پاس تو آپ ساری ایکٹیویٹیز مکمل کر لیں گے آپ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ پہلے فورٹی فور لوگ چاہیے پھر اس کے بعد فورٹی ایٹ لوگ چاہیے پھر آخر میں جا کے دو لوگ چاہیے ہوں گے لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے ادھر ادھر کیا اور تھوڑی سی ہم نے اس کو ہیروسٹک پروسیس کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کو ارینج کیا اور ارینج کرنے کے بعد ہم نے کافی ساری چیزیں سیو کی ہیں تو جناب یہ اب آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ ریسورس لیول ہو گیا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک آپ نے 20 لوگوں سے کام چلانا ہے 20 لوگوں سے کام مکمل کر لیں گے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گئی کتنا آسان کتنا اچھی بات ہو گئی اور کتنی سیونگ ہو گئی یہ آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کہ چھوٹا سا ایک آرٹیکل تھا ہم نے بہت جلدی دس سے پندرہ منٹ میں کمپلیٹ کیا کتنی زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں کتنا اہم ٹاپک یہ ہے یہ جو ایگزامپل ہم نے کی ہے بڑی چھوٹی سی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سی میں چاہتا ہوں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے کر لیں تاکہ جو ڈاؤٹس رہ گئے ہیں کوئی چیز رہ گئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں اور اس کو ہم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں گے یہاں پہ تقریباً ہمارا کورس یہ نیٹ ورکس کا مکمل ہو گیا ہے جس میں تھوڑا سا نیٹورک فلو کی باتیں رہ گئی ہیں وہ ہم بعد میں کور کریں گے لیکن سی پی ایم اور پرٹ ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے ریوائز کریں گے یہ ریسورس لیولنگ جو ہے بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے یہ ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے درمیان کور کیا ہے لیکن یہ کیسے آئے گا یہ پریکٹس کے ذریعے آئے گا تھوڑی سی آبزرویشن کے ذریعے آئے گا اور تھوڑی سی آپ کو جس وقت زیادہ پریکٹس ہو جائے گی تو ہاں، آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے اس کے جو ہم نے سی پی ایم کی بات کی ہے یا پرٹ کی بات کی ہے آج کل کافی اچھے سافٹ ویئر آ گئے ہیں اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر آپ دیکھیے گا سرچ کیجیے گا تو آپ کو مل جائیں گے اور اس کے اندر ایکٹیویٹیز وغیرہ آپ اگر دیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ نیٹ ورک ڈرا کر سکیں گے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا تھا تو پہلے اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ کو یہ طریقہ کار کیسے آتا آپ کیسے سیکھ سکتے تھے تو نیٹ ورک آپ کو ڈرا کرنا آگے آپ نے نیٹ ورک ڈرا کریں اور اس کے بعد کمپیئر کریں کسی بھی سافٹ ویئر کے ساتھ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا بہت جگہوں پہ اویلیبل ہیں تو وہاں سے دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کس کے software C P M کے بھی اویلیبل ہیں پرٹ کے بھی اویلیبل ہیں ایسٹیمیشن کے بھی اویلیبل ہیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے وہ آپ کو نیٹ ورک بھی ڈرا کر دے گا وہ آپ کے ٹائمس بھی کیلکولیٹ کر دے گا اور آخر میں فلورس بھی کیلکولیٹ کر دے گا پھر کسی طریقے سے کریٹیکل پاتھ بھی آپ کو ڈرا کر دے گا تو یہ ذرا دیکھیے گا سرچ کیجیے گا مختلف تین چار پانچ ہیں میں ابھی نام نہیں بتاتا ہوں خود سرچ کیجیے گا کسی وقت بعد میں بھی آپ کو نام بتا دوں گا ان سافٹ ویئر کے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا ان سائٹس کی جہاں سے یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں سلولی گریجولی تاکہ یہ مکمل ہو جائے ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا جی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ریسورس لیولنگ سے ٹھیک ہے تو ریسورس لیولنگ کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں once again what we are trying to do ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں ہم ریسورسز کو لیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایک طرح کی ریسورسز اویلیبل ہو جائیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹ کسی خاص دن میں زیادہ لوگوں کی ہو سکتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پلاننگ کر لیں تو وہ زیادہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ریزنیبل ہو سکتی ہے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے یہ ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی اور یہ ایگزامپل کون سی لی تھی جس کے اندر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا نیٹ ورک دیا ہوا تھا اس چھوٹے سے نیٹورک کے اوپر ڈیوریشن دی ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کی تھیں یہ ہمارے پاس آٹھ نوٹس تھے آٹھ نوٹ کا ایک نیٹ ورک ہے اس کے اوپر یہ برانچز ہیں یہ برانچز ہمارے پاس دی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہمارے پاس کچھ آپریشن دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا آپریشن اے ہے آپریشن بی ہے آپریشن سی ہے آپریشن ڈی ہے لیکن یہ ساری کی ساری آپریشن ایک ہی طرح کی ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ کتنے کم سے کم لوگ اس سارے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی ریسورس ریکوائرمنٹ ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے لوگ کم سے کم چاہیے تاکہ ایک پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو جائے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہونا چاہیے ڈیٹا کیا ہونا چاہیے پہلے ڈیوریشن پتا ہونی چاہیے کہ اس نیٹورک کی پوری ڈیوریشن کیا ہے وہ کیسے معلوم کریں گے آپ کے پاس ڈیوریشن دی ہوئی ہیں اگر ڈیوریشن نہیں دی ہوئی ہوتی کیا کرتے آپ کیلکولیٹ کرتے ایسٹیمیٹ کر لیتے کہاں سے جہاں سے آپ ٹی او معلوم کرتے ٹی ایم معلوم کرتے پھر اس کے بعد ٹی پی اور ایک فارمولا لگاتے ٹی ای e کا estimated time estimated duration will be equal to T O plus four time T M plus T P divide by six وہ لگا کے ساری ڈیوریشن کیلکولیٹ کرتے اس وقت جو نیٹورک آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایکٹیویٹی دی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کے نوٹس دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس برانچز دی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ساری ڈیوریشن دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اے کی ڈیوریشن دی ہوئی ہے ایف کی دی ہوئی ہے ای e کی دی ہوئی ہے سب کی ڈیوریشن اویلیبل ہیں غور سے دیکھ لیں اے کی ڈیوریشن فور ہے بی کی ٹو ہے سی کی ٹو ہے ڈی کی بھی ٹو ہے اور اسی طریقے سے ای e کی ڈیوریشن تھری ہے ایف کی ڈیوریشن ٹو ہے جی کی ڈیوریشن تھری ہے ایچ کی ڈیوریشن فور ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے ریسورس ریکوائرمنٹ کیا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یعنی ایکٹیویٹی اے کے لیے آپ کو کم سے کم اٹھارہ لوگ چاہیے اٹھارہ پرسن چاہیے ایک خاص اسکل کے وہ آپ کو چاہیے چاہیے اگر آپ نے بی ایکٹیویٹی شروع کر دی تو آپ کے پاس سکس لوگ چاہیے اسی طرح سی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو بارہ لوگ چاہیے اینڈ ڈی کے لیے you need eighteen people for activity E you need sixteen people for activity F you need fourteen people for activity G you four and finally for activity H you require only two people ٹھیک ہے نا اگر آپ نے اے بی سی ڈی جو نظر آ رہا ہے if you started these four activities ایک ساتھ اسٹارٹ کر دی تو آپ کو کتنے لوگ چاہیے ہوں گے کیلکولیٹ کر لیں A plus B plus C plus D eighteen plus six twenty four twenty four plus twelve is thirty six thirty six plus thirty six plus eight is forty four تو آپ کو پہلی کھیپ میں پہلے دو دن میں فور فورٹی فور لوگ چاہیے چاہیے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں دوسری ایکٹیویٹیز آپ شروع کریں گے تو کتنے لوگ چاہیے پھر کتنے لوگ چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم ڈرا کرتے ہیں کس کے اوپر ٹائم اسکیل کے اوپر تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ہم ٹائم اسکیل کے اوپر ڈرا کریں گے اور ٹائم اسکیل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف آپ کیا کرتے ہیں ٹائم لے لیتے ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر آپ اپنی ریسورسز کرتے ہیں یعنی ہاریزینٹل ایکسس جو ایکس ایکسس ہے اس کے اوپر آپ کیا کریں گے آپ اپنا ٹائم کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے جو بارس لکھی ہیں یہ ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بار اوپر جو جائیں گی ورٹیکل ایکسس یعنی وائی ایکسس کے اوپر جو ہوگا آپ کے پاس ریسورسز ہمارے اس کیس کے اندر ریسورسز چاہیے وہ پیپل ہیں کتنے لوگ چاہیے آپ کو وہ اس پہ ہم ریپرزینٹ کریں گے ہارجینٹل ایکسس پہ جیسے میں نے بتایا ٹائم اور resource on the Y axis ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو اپنا نیٹورک تھا اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں into the time scale A activity once again then B activity then C activity then D activity ٹھیک ہے دین وی ہیو گوٹ ای ای کہاں بی کے بعد پھر اس کے بعد نیکسٹ ایکٹیویٹی پھر G and then finally H تو یہ ہماری آٹھوں ایکٹیویٹیز ہم نے ڈرا کر دی اس میں چار ایکٹیویٹیز ہمارے پاس سیکوینشل ہیں وہ ایکٹیویٹیز نیٹورک کے اوپر ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے باقی آپ کے پاس جو ہے اے بی اور ڈی وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے پتا چل گیا کہ ہمارے پاس کتنی کتنا ٹائم ہے ایکٹیویٹی کب کمپلیٹ کرنی ہے یعنی کمپلیشن ٹائم بھی ہمارے پاس آ گیا کہ اے ہمارے پاس کس وقت ہے اور آپ کے پاس ڈی کس وقت کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس فلوٹ ہے ہے کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کے پاس سلیکٹنیس نہیں ہے بالکل ایکزیکٹ اس ٹائم پہ مکمل کرنا ہے یہ میں نے ان پہ لکھ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ود ان بریکٹ جو ہے وہ ریسورسز ریکوائرڈ اے ایکٹیویٹی کو مکمل کرنے کے لیے ایٹین لوگ چاہیے اور وہ چار دن میں مکمل ہونی چاہیے اسی طرح سے ایچ ایکٹیویٹی کے اندر دو صرف لوگ چاہیے آپ کو وہ بھی چار دن کے اندر مکمل ہو جائے گی یعنی کہ وہ ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ دو آدمی لگا دیں اور چار دن میں مکمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس دی ہوئی ہیں سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا چیز آتی ہے اس کو میں نے کیلکولیٹ کر لیا کہ فرسٹ ڈے پہ مجھے کتنے لوگ چاہیے فورٹی فور سیکنڈ ڈے پہ بھی فورٹی فور تھرڈ ڈے پہ مجھے فورٹی ایٹ لوگ چاہیے فورتھ ڈے پہ فورٹی ایٹ لیکن اس کے فوراً بعد مجھے ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے جس جس وقت میں ففتھ ڈے پہ آتا ہوں تو میرے پاس صرف ٹوینٹی لوگ چاہیے سکس ڈے پہ یہ ریکوائرمنٹ فور ہو جائے گی اسی طریقے سے سیون ایٹ نائن فردر اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ کم ہو جائے گی اینڈ لاسٹلی آخری جو ہمارے پاس تین چار دن ہے اس میں ہمیں صرف دو لوگ چاہیے اس سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے اب ان کو مینج کرنا ہے سب سے زیادہ ریسورس مینجمنٹ جو ہوتا ہے نا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سب سے مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آدمی جو ہے ہر وقت ایکشن اور ریئیکشن کے اندر ہوتا ہے اگر آدمی کو آپ چھٹی کرائیں تو پرابلم ہوگی اس کے گھر کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے وہ فیکٹری میں پرابلم کر سکتا ہے آپ کے اور کسی جگہ پرابلم کر سکتا ہے تو آپ نے ان کو صحیح طریقے سے جوڈیشیسلی یوٹیلائز کرنا ہے زیادہ لوگ بھی نہ بھر لیں اور کم لوگ بھی نہ بھریں تو آپ کو آپٹیمم لوگ کتنے چاہیے ہیں یعنی میکسیمم کتنے چاہیے اور منیمم کتنے چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئیڈیلی ہمارے پاس ایک کانسٹینٹ لوگ ہوں اور انہیں کے ساتھ ہم کام کر سکیں فیکٹریز میں کیا ہوتا ہے نارملی ایک ہوتی نا اماؤنٹ ہوتی ہے کتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ بیس ہوں گے پچیس ہوں گے پچاس ہوں گے سو ہوں گے اگر کسی فیکٹری میں سو لوگ ہوں گے تو ایک آدھ تو ادھر ادھر ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈراسٹک نہیں ہوتا انٹل کوئی ایکسپینشن ہو رہی ہو یا کسی جگہ پہ کوئی کٹ ڈاؤن نہ کرنا ہو تو یہ ہمارے پاس ہے ہے اس کو ہم ہم نے نے لیول کرنا نکالنا کہ ہمارے پاس نمبر کتنے لوگوں کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ونس اگین ٹائم اسکیل پہ انالائز کیا میں نے ایک ایکٹیویٹی کو چینج کیا ایکٹیویٹی جو پہلے ہم نے اسٹارٹ کر رہے تھے پہلے دن میں اور چار دن میں ختم کرنا چاہتے تھے ہم کہہ رہے ہیں نہیں آخری چار دن میں اس کو کریں گے کیوں کریں گے اس کو آخری چار دن میں کیونکہ اس سے ہمارے پاس جو لوگ ہیں سب سے زیادہ لوگ اسی کے اندر انوالوڈ ہیں وہ ہمارے پاس کچھ لوگ بچ جائیں گے وہ جو لوگ بچ رہے ہیں وہ ہم کسی اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپریشن کیا جس میں اے کو میں نے شفٹ کیا اے کو میں نے آگے لے کے گیا ٹھیک ہے نا تھوڑی سی اس میں کیا کی ایڈجسٹمنٹ کیے اب دیکھیں کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو اے پہلے ہونا تھا اب it is happening now at the end اس سے فرق کیا پڑا چھوٹی سی آپریشن سے فرق یہ پڑا کہ پہلے آپ کو 44 لوگ چاہیے تھے پہلے دو دن میں اب آپ کو 26 لوگ چاہیے 18 لوگوں کی سیونگ جو ایک لگانے تھے آپ نے کہا ابھی نہیں لگاؤ بعد میں لگا دیں گے تو 26 لوگوں سے آپ نے کام چلا لیا پہلے دو دن میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسرے اور چوتھے دن میں ابھی بھی آپ کو تیس لوگ چاہیے اتنے لوگ ہمارے پاس اویلیبل شاید نہ ہو یا ہوں تو دیکھتے ہیں چھبیس سو ہم نے دیکھے کہ ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ فرسٹ ٹو ڈیز کے اندر لیکن تھرڈ اور فورتھ ڈے میں ہمارے پاس تھرٹی لوگ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اب میکسیمم ریکوائرمنٹ تھرٹی ہے پہلے فورٹی ایٹ تھی ایٹین لوگ آپ نے کم کر دیے پہلے فورٹی ایٹ کی ریکوائرمنٹ تھی اب میکسیمم تھرٹی چاہیے تو آپ نے ایک دم ایٹین یعنی کہ اے میں جو لوگ انوالو تھے ان کو آپ نے آگے شفٹ کر دیا تو وہ جو ایٹین ہے آپ کے پاس سیونگ آ گئی ہے اب کیا کر رہے ہیں دوبارہ سے ہم نے تھوڑا سا چینجز کیا اب یہ میں نے جو چینجز کیے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے دو دن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بعد میں کچھ دو دن میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے بعد تین دن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور آخری چار دن میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا اب مجھے یہ یہاں پر کیونکہ میں نے لکھا ہوا نہیں ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے تو مجھے ڈیٹا چاہیے وہ ڈیٹا یہ ہے کہ اے ایکٹیویٹی اس کو سب سے آخر میں کریں بی ایکٹیویٹی اس کو آپ کیا کریں تھرڈ اور فورتھ ڈے میں کر لیں سی ایکٹیویٹی کو پہلے دو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈے میں کریں سی کے ساتھ آپ کیا کریں نیکسٹ تھرڈ اور فورتھ ڈے میں ایف ایکٹیویٹی کو کریں پھر اس کے بعد ففتھ سکس میں جی کو کریں اور اس کے بعد ایچ کو کریں یعنی یہ جو آپ کے پاس ہے نا سی ایف جی ایچ یہ تو آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ پہ ہیں ان کو تو آپ نہیں کر سکتے آپ نے کرنا ہے سیکوینشل اے ختم ہوگی دوسری شروع ہوگی دوسری ختم ہوگی تیسری شروع ہوگی اینڈ سو آن سو فور اب یہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا آ جائے یہ آپ کے پاس کچھ آپشن آ جائے جس میں آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کے پاس چیزیں تھوڑی سی ایک ڈفرنٹ ہو جائیں گی اس کو ذرا اینالائز کریں تو آپ دیکھیں سی اور ڈی ایکٹیویٹیز کے اندر کتنے چاہیے سی کے اندر آپ کو ٹویلو لوگ چاہیے اور ڈی کے اندر ایٹ چاہیے سی اور ڈی ملا کے آپ کے پاس ٹوٹل ٹوینٹی ریکوائرمنٹس ہے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ٹوینٹی ڈیز کی ہے دوسرے جو ہے نا تھرڈ اور فورتھ ڈے میں بی اور ایف ہے آپ کے پاس بی کے اندر ریکوائرمنٹ کتنی ہے سکس کی اور ایف کے اندر ریکوائرمنٹ فورٹین کی ہے تو بی ایف یعنی تھرڈ اور فورتھ ڈے بھی آپ کو بیس لوگ چاہیے اسی طریقے سے آپ کے پاس تھرڈ فورتھ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا تو فورتھ ففتھ سکس میں دیکھیں جس میں ای e اور جی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ای ایکٹیویٹیز سکسٹین کی اور جی ایکٹیویٹی فور کی اور اسی طریقے سے اے اور ایچ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ایٹین پلس ٹو ٹوینٹی تو یعنی آپ کو سارے دنوں میں صرف بیس لوگ چاہیے ہوں گے اور بیس لوگوں سے آپ کام چلا لیں گے یہ اب آپ کے پاس جناب آ گیا ٹوینٹی منیمم میکسیمم لوگ چاہیے آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ انالائز کیا اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں جب بھی اس طرح کی بات ہو سب سے پہلے ٹائم اسکیل پہ ڈرا کریں ٹائم اسکیل کے بعد دیکھیں کہ جس جگہ پر آپ کے پاس فلورس ہیں ان ایکٹیویٹیز کو چینج کرنے کی کوشش کریں ان ایکٹیویٹیز کو نہ چھیڑیں جو آپ کے کرٹیکل پاتھ کے اوپر ہیں جو کریٹیکل پاتھ کی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ چھیڑیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسری ایکٹیویٹیز کو آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو آپ آرگنائز کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جناب سچویشن تھی ہم نے کیا کچھ کور کیا ہم نے ریسورس لیولنگ کور کی اس سے پہلے کیا کور کیا پرٹ کیا پرٹ کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھی ہم نے ٹائم کو اسٹیمیٹ کیا وہاں سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کیا وہاں سے ویریئنس معلوم کیا اور وہاں سے بھی ہم نے کریٹیکل پاتھ کیلکولیٹ کیا ٹی ای e ہم نے کیسے کیلکولیٹ کیا تھا کہ ہم نے آپٹیمسٹک ٹائم معلوم کیا تھا پیسمسٹک ٹائم معلوم کیا تھا موسٹ لائکلی ٹائم معلوم کیا تھا اور ایک بیٹا ڈسٹریبیوشن سے فارمولا کیا تھا T is equal to T O plus four times T M plus T P divide by six اسی طریقے سے ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویژن جو تھا کو کیلکولیٹ کیا تھا that is T P minus T naught divide by six اور ویریئنس معلوم کرنا تھا یہ اسکوائر اسکوائر ہوتا ہے یہ جناب ہم نے ساری چیزیں کی تھیں لاسٹ ڈیک کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو کوئکلی دیکھ لیں گے جو ایگزامپل ہم نے کی تھی ویری کوئک کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے جس کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی ہے ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے ریسورسز دی ہوئی ہیں کلیئر اس کے بعد کیا کیا فوراً آپ نے اس کو ٹرانسفارم کیا کس کے اوپر ٹائم اسکیل کے اوپر آپ نے دیکھا آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں کتنے میکسیمم لوگ چاہیے کتنے منیمم چاہیے یہاں سے پتہ چل گیا آپ کو دیکھ لیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس فلوٹ کس جگہ پر ہیں کون سی ایکٹیویٹیز کو آپ چینج کر سکتے ہیں کون سی ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ پلے نہیں کر سکتے ہیں جن ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں ان کو آپ چھیڑیں ادھر ادھر ایڈجسٹ کریں اور دوسری ایکٹیویٹیز کو جو کریٹیکل بات میں اس پہ چھوڑ دیں یا آپ نے ایک ایکٹیویٹی کو چینج کیا صرف ایک کو پہلے چینج کیا چینج کرنے سے آپ کے پاس کتنی جلدی فرق آیا ٹھیک ہے نا یہ کمپیوٹر پروگرام آپ کے پاس بنے ہوئے ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ ارینج کر سکیں گے جس طرح سے کلک میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے کلک کر کے آپ بھی جواب معلوم کر سکیں گے ٹھیک ہے جی فائنلی ہمارے پاس کیا ہوا ہم نے اس کو کیا کیا کرنے کے بعد اسموتھن اپ اور ہمارے پاس ہر جگہ پر ریکوائرمنٹ جو ہے بیس کی آ گئی and finally this is our answer اور this is our allocation this is resource scheduling this is resource allocation کتنی اچھی طریقے سے ہم نے ریسورسز کو ایلوکیٹ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نیٹ ورک کا سیگمنٹ فی الحال کے لیے ختم ہوتا ہے بعد میں کسی وقت ہم نیٹ ورک فلو کی بات چیت کریں گے ہم اپنے لیکچر کو آج یہیں پر مکمل کرتے ہیں یہ جو او آر کا ہمارا لیکچر نمبر ٹین تھا جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا پرٹ کے بارے میں جس میں ہم نے ڈسکس کیا ریسورس لیولنگ کے بارے میں جس میں ریسورس شیڈولنگ کی بات کی ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے انوینٹری کنٹرول انوینٹری میتھڈ یہ ہم نئے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے آپریشن ریسرچ کی ہم کچھ ٹیکنیکس کر رہے ہیں آج کل جو ٹیکنیکس ہم کر رہے تھے یعنی lecture fourth onward up to lecture ten اس کے اندر ہم نے کریٹیکل پاتھ کی بات کی تھی اس میں ہم نے پرٹ کی بات کی تھی کریٹیکل پاتھ میتھڈ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں کوئی بھی پروجیکٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہو اس کو آپ کیا کرتے ہیں ڈرا کرتے ہیں نیٹورک فارم کے اندر ایک ڈرائنگ فارم کے اندر یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنیکس ہیں اس کے بعد اس کے اندر ریسورسز کو آپ الوکیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کریٹیکل پاتھ معلوم کرتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ایکٹیویٹیز کریٹیکل پاتھ پہ ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز جن کو اگر آپ چھیڑیں گے تو آپ اپنا جو پروجیکٹ ہے کمپلیٹ ٹائم پہ نہیں ڈلیور کر سکتے اگر کمپلیٹ ٹائم پہ ڈلیور نہیں کریں گے تو آپ کو پینلٹی پڑ سکتی ہے آپ کے لیے برا نام آ سکتا ہے تو ان ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے جو کریٹیکل پاتھ پہ ہوتی ہیں ہم نے اس میں کیا کچھ کیا اس میں ہم نے ٹائمس ڈیفائن کیے اور ٹائمس مختلف کیلکولیٹ کیے ہر ایکٹیویٹی کے لیے یہ اس صورت میں جس وقت کہ آپ کے پاس ٹائم یا ڈیوریشن دی ہوئی تھی ڈیوریشن اس وقت دی ہوئی ہوتی ہیں جس وقت کے آپ کے پاس روٹین قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کسی جگہ پہ جہاں پہ نیا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ڈیوریشن جو ہوتی ہے اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ایسٹیمیشن کے لیے میں نے بتایا بیٹا ڈسٹریبیوشن ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو فالو کرتی ہیں وہ بیٹا ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتی ہیں ٹھیک ہے وہاں سے ہم نے ٹائمس معلوم کیے اور ٹائمس کون کون سے تھے ہمارے پاس early start time earliest finish time latest start time latest finish time ان کی مدد سے کچھ ہم نے فارمول ڈیفائن کیے جہاں سے ہم نے فلورس کیلکولیٹ کیے فلورس کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم کریٹیکل پاتھ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے جناب اس کے اندر دو چیزیں بات کی ہم نے ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل کی بات کی جو کہ ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے اور دوسری پرابلسٹک کی بات کی یہ وہ پرابلمس ہیں یہ وہ ماڈل ہیں جس کے اندر آپ پرابلٹی کی یا چانس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ چانس پر بیس کرتے ہیں اور دنیا میں زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ چانس کے اوپر بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر اچھی ایسٹیمیشن کی ضرورت پیش آتی ہے جب اچھی ایسٹیمیشن کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس ہم بارو کرتے ہیں اور وہاں یہاں پر استعمال کرتے ہیں اب جو نیا ٹاپک آئے گا ہمارے پاس وہ انوینٹری کنٹرول کا ہے انوینٹری میتھڈس کا ہے انوینٹری میتھڈس کے اندر بھی ہمارے پاس دو طرح کے ماڈل ہوں گے ڈیٹرمنسٹک ماڈل بھی ہوں گے اور پرابلسٹک ماڈل ہوں گے ہم زیادہ تر جو فوکس کریں گے وہ ڈیٹرمسٹک ماڈل کی بات چیت کریں گے جتنی بھی ٹیکنیکس میں پڑھا رہا ہوں زیادہ تر اس کے اندر ڈیٹرمنسٹک ماڈلس کی بات چیت ہوگی اگلے لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انوینٹری ماڈلس کو اسٹارٹ کرنا ہے یہ چار پانچ لیکچرس کے اندر انشاءاللہ یہ ٹاپک چھوٹا ہے مکمل ہو جائے گا لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں ڈفرینشیل کیلکولیس کی ضرورت پیش آئے گی یہ دیکھ لیجیے گا کہ ڈفرینسیشن کیسے کرتے ہیں اور ڈفرینشیل کیسے معلوم کرتے ہیں یہ ایک لائن ہم استعمال کریں گے اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو آپ وہاں سے تھوڑی سی دیر کے لیے یاد رکھ لیجیے گا کسی وقت جب بزنس میتھمیٹکس آپ پڑھ لیں گے یا کچھ اور میتھمیٹکس پڑھ لیں گے تو وہاں سے پتہ چل جائے گا اگر نہیں ہے تو مجھے ای میل بھیجیے گا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا تو جناب یہاں پر رکتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ پیچھے جو کچھ کیا ہے یہ ایک کانسیپٹ کی بات ہے اس کی پریکٹس بہت سخت ضروری ہے اگر ضرور پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ نیٹ ورک ڈرا نہیں کر سکیں گے آپ کریٹیکل پاتھ معلوم نہیں کر سکیں گے ایکسرسائز میں نے بہت ساری دی ہوئی ہیں نوٹس کے اندر وہ ضرور کیجیے گا اور اگر کوئی پرابلم آئے تو ہم سے ای میل پہ کانٹیکٹ کیجیے گا اگر ویسے ہی ہمت پڑے تو ضرور آئیے گا کہاں بیٹھے ہیں آپ خزدر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جیکب آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گوادر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسلام آباد میں ہیں کہیں پر بھی آپ ضرور آئیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا فزیکل مینٹل اور آر کی ایکسرسائزز کرتے رہیے گا اللہ حافظ السلام علیکم